لوٹ مار ہماری سیاست میں احتجاج اور تشدد کا عنصر آزادی سے قبل ہی در آیا تھا مگر سن اسی کی دہائی تک احتجاجی مظاہروں میں زیادہ تر سرکاری املاک ہی کو نقصان پہنچایا جاتا تھا نوے کی دہائی میں نجی املاک کو نقصان پہنچانے خاص کر گاڑیوں کو جلانے کا عمل بڑے پیمانے پر شروع ہوا اس صدی کے آغاز پر احتجاجی سیاست نے ایک نیا رخ اختیار کیا ہے یہ عوامی احتجاج کے موقع پر لوٹ مار کا اندھوناک واقعہ ہے لوٹ مار کے واقعات مختلف شہروں میں اور مختلف قسم کے احتجاج کے دوران میں پیش آئے کراچی میں نسلی گروہ کے احتجاج کے دوران لاہور اور پشاور میں کارٹون کانٹروورسی کے خلاف ہونے والے مذہبی احتجاج کے دوران اور بے نظیر بھٹو کی المناک موت کے موقع پر سندھ بھر میں ہونے والے سیاسی احتجاج کے موقع پر بڑے پیمانے پر لوٹ مار کے واقعات پیش آئے اس تفصیل سے یہ ظاہر ہے کہ لوٹ مار کا یہ مظہر نہ کسی خاص شہر اور علاقے تک محدود ہے اور نہ اس کے پیچھے کوئی خاص نسلی مذہبی یا سیاسی پس منظر ہے نہ یہ بعض مجرمانہ ذہنیت رکھنے والے افراد کی کارروائی ہے جیسا کہ عام طور پر سمجھا جا رہا ہے ایک بہت گہرا اور اہم مسئلہ ہے جو کسی بھی قسم کی ہنگامہ آرائی کے دوران میں ظاہر ہونے لگا ہے اور آئندہ دنوں میں یہ بڑھتا چلا جائے گا یہ اپنی شدت ہی میں نہیں بڑھے گا بلکہ نوعیت میں بھی سنگین تر ہوتا چلا جائے گا مال کے بعد جان اور آبرو بھی اسی لوٹ مار کے ہنگامے کی نظر ہونے لگیں گے اس لیے ضروری ہے کہ مسئلے کی درست تشخیص کر کے اس آتش فشا کو پھٹنے سے پہلے ہی ٹھنڈا کر دیا جائے لوٹ مار کا عمل جلاؤ گھیراؤ کے عمل سے بہت زیادہ سنگین ہے سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے سے مقصود اگر سرکار کے خلاف نفرت کا اظہار اور حکومتی رٹ کو کمزور کرنا ہوتا ہے تو گاڑیاں جلانے سے عام لوگوں کو ڈرا کر گھروں میں بند رکھنا مقصود ہوتا ہے تاکہ احتجاج اور ہڑتال کے موقع پر کاروبار حیات کو بند کر کے اپنی مقبولیت سٹریٹ پاور اور کنٹرول کا ثبوت فراہم کیا جا سکے جبکہ لوٹ مار کا کوئی اخلاقی جواز یا کوئی اجتماعی مقصد نہیں ہوتا بظاہر یہ کچھ افراد کی مجرمانہ اور مفاد پرستانہ حرکت محسوس ہوتی ہے مگر دراصل اس کے پیچھے وہ معاشی تفریق ہوتی ہے جس میں امیر امیر تر اور غریب غریب تر ہوتا چلا جاتا ہے بلا شبہ اس کے پیچھے غصہ بھی ہوتا ہے اور مایوسی بھی مگر اصل عامل دولت کی غیر منصفانہ تقسیم ہوتی ہے جب ایک طرف چمکتی دمکتی گاڑیاں سڑکوں پر دوڑتی ہوں عالیشان محلوں کی دنیا وجود میں آ رہی ہو روشن اور شاندار مارکیٹوں میں پیسے والے بے حد و حساب خریداری کر رہے ہوں ان کے بچے شاندار سکولوں میں اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے ہوں اور دوسری طرف دو وقت کی روٹی گھروں میں میسر نہ ہو علاج معالجے کے لیے جیب میں رقم ہو نہ سرکار کی طرف سے انتظام ہو بچوں کو اسکول کے بجائے مزدوری پر بھیجنا پڑے اور ان سب کے ساتھ پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے عمرہ کی ذلت آمیز دھتکاریں سننی پڑیں تو آخری نتیجہ لوٹ مار کی شکل میں نکلتا ہے ہمارے حکمران طبقات زیادہ تر جاگیردار طبقے سے تعلق رکھتے ہیں ان کے ہاں مظاہرے کی بغاوت سختی سے کچل دی جاتی ہے اس لیے وہ شہری پس منظر کی بغاوت کی شدت سے واقف نہیں ہمارے سیاستدان افراد ملت کے بنیادی مسائل کو حل کرنے میں مکمل ناکام رہے ہیں ان کا تعلق اس اشرافیہ سے ہے جسے کیک کھانے کی عادت ہے اس لیے وہ نہیں جانتے کہ آٹا نہ ملے تو کیا ہوتا ہے ہماری فکری اور مذہبی قیادت نے انصاف اور بنیادی ضروریات کے بجائے ہمیشہ فرقہ وارانہ بحثوں اور بین الاقوامی سیاسی تنازعات کو اپنی جد و جہد کا نشانہ بنایا ہے انہیں نہ اپنی ذمہ داریوں کا علم ہے اور نہ اپنے مقام و مرتبے کا اب وقت آ گیا ہے کہ صورتحال کو بدلا جائے ہمیں اپنی لیڈرشپ کو سختی کے ساتھ بتانا ہوگا کہ انہیں اپنا رویہ بدلنا ہوگا پیسے والوں کو یہ باور کرنا ہوگا کہ وہ دوسروں کو بھی اپنے مال سے دینے کی عادت ڈالیں ورنہ یہ چنگاری شعلہ بنے گی اور پھر ہر چیز حقستر ہو جائے گی صحافت اور فکری رہنمائی اللہ تعالیٰ نے انسان کو حیوانی قالب میں تو پیدا کیا ہے مگر ساتھ ہی اسے عقل و فہم اور فکر و شعور کی صلاحیتیں بھی عطا فرمائی ہیں جو اسے تمام حیوانات سے ممتاز کرتی ہیں عقل و شعور کی یہ صلاحیت ہی انسان کا وہ اصلی شرف ہے جو اسے کمزور جسم کے باوجود قرآن عرض کا حاکم بنا دیتی ہے یہی شرف ہے جس کی مدد سے انسان نے پتھروں سے تمدن کو پیدا کیا بہروبر کو مسخر کیا بیماریوں کو شکست دی اور ہر دور میں پیدا ہونے والے اپنے مسائل کو حل کیا یہی عقل و فہم ہے جس کی بنیاد پر ہم ماضی سے سبق سیکھتے ہیں حال کا تجزیہ کرتے ہیں اور مستقبل کا منصوبہ بناتے ہیں یہی فکری رہنمائی ہماری زندگی کی کامیابی کی ضامن ہے ایک فرد کی طرح معاشرہ بھی اپنے مسائل کے حل کے لیے درست فکری رہنمائی کا طالب ہوتا ہے جو لوگ یہ فکری رہنمائی کریں وہ فلسفی مفکر حکیم اور دانشور کہلاتے ہیں اور اجتماعی طور پر انہیں فکری قیادت انٹلیکچول لیڈرشپ کہا جاتا ہے مثال کے طور پر علامہ اقبال بر صغیر کے مسلمانوں کے لیے ایک عظیم فکری قائد تھے انہی کی رہنمائی کو اپنا کر مسلمانوں نے پاکستان کے قیام کی تحریک چلائی اور ہندوستان سے جدا ہو کر اپنی الگ مملکت قائم کی ایک فکری قائد وہ ہوتا ہے جو دیکھتا تو وہی ہے جو سب دیکھتے ہیں مگر بتاتا وہ ہے جو دوسرے نہیں بتا پاتے وہ ایسا اپنے وسیع علم گہرے مطالعے کشادہ ذہن تیز نظر اور بے لاگ تجزیہ کرنے کی خدا داد صلاحیت کی بنا پر کر پاتا ہے بدقسمتی سے ہمارے ملک پاکستان میں جہاں اور کئی شعبوں میں زوال آیا وہیں فکری رہنمائی کرنے والی قیادت اور اس کی رہنمائی کی سطح بھی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ گرتی چلی جا رہی ہے اس کے بہت سے اسباب ہیں مثلا علمی جمود تعصب اور اختلاف رائے کو برداشت نہ کرنے کی روایت وغیرہ تاہم اس صورتحال کا ایک بہت اہم سبب یہ ہے کہ اب قوم کی فکری رہنمائی زیادہ تر وہ لوگ کر رہے ہیں جو اصل میں صحافی ہیں صحافی بنیادی طور پر رپورٹر ہوتا ہے جس کی اصل دلچسپی حالات حاضرہ اور خبر میں ہوتی ہے چنانچہ وہ ہمیشہ حال میں جیتا اور فوری واقعات کا نوٹس لیتا ہے اس کے تجزیے کا انحصار اپنے مطالعے سے زیادہ مختلف ذرائع سے سامنے آنے والی معلومات اور خبروں پر ہوتا ہے اس کے نتیجے میں وہ ایک دن کا مفکر تو بن سکتا ہے مگر قوموں کی فکری رہنمائی کے لیے جس گہری نظر و بصیرت کی ضرورت ہوتی ہے وہ اکثر ایک صحافی میں ناپید ہوتی ہے ایک مفکر خبروں سے جنم لینے والے حال اور ماضی قریب میں نہیں جیتا بلکہ اس کا موضوع ماضی بعید اور مستقبل ہوتا ہے وہ چیزوں کی معلومات سے زیادہ ان کی حقیقت اور نوعیت کو سمجھنے میں دلچسپی لیتا ہے زندگی اور معاشرے کے اصول اور فرد اور اجتماعیت کی نفسیات کو سمجھنا اس کا اصل میدان ہوتے ہیں ظاہر ہے کہ یہ سب ایک عام صحافی کے بس کی بات نہیں وہ تو ماضی قریب میں جیتا ہے جبکہ ایک حکیم اور مفکر ماضی بعید کی عطا کردہ حکمت میں جیتا ہے جو اسے مستقبل میں جھانکنے کے قابل بنا دیتی ہے یہی ایک صحافی اور مفکر کا بنیادی فرق ہوتا ہے ہمارے ہاں صحافت کا ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے صحافی صرف اور صرف سیاست اور سیاستدانوں میں دلچسپی رکھتے ہیں جبکہ دور جدید میں سیاست اجتماعی زندگی کا ایک ضمنی حصہ بن چکی ہے مگر ہمارا صحافی اسی کو سب کچھ سمجھتا ہے چونکہ سیاست کے میدان میں ہماری ناکامیاں غیر معمولی ہیں اس لیے وہ انہی ناکامیوں اور مایوسیوں کو قوم تک منتقل کرنے کا فریضہ سر انجام دیتا ہے جو کسی قسم کی رہنمائی نہیں بلکہ سلو پوائزننگ کی ایک قسم ہے چنانچہ آپ اخبارات کے کالم نویسوں کو پڑھ لیجئے یا ٹی وی کے تبصرہ نگاروں کو سن لیجئے وہ آپ کو قوم کے کانوں میں مایوسی کا زہر انڈیلتے ہی نظر آئیں گے ان حالات میں یہ ضروری ہے کہ لوگ ایک صحافی اور مفکر کا فرق سمجھیں اخبار کا اور اپنا پیٹ بھرنے والے کالم نویسوں اور سیاسی پروگراموں کے تبصرہ نگاروں کی گفتگو سے متاثر ہونے کے بجائے کسی حکیم اور دانشور کو تلاش کریں یہ لوگ کم ہوتے ہیں لیکن ایک دو اچھے حکیم قوم کا بیڑا پار لگانے کے لیے بہت ہوتے ہیں خدا کا قانون ہے کہ کسی معاشرے سے ایسے لوگ ختم نہیں ہوتے بات صرف ان سے رہنمائی لینے کی ہے اور یہ ہمارے کرنے کا کام ہے نہ کہ ان کے کرنے کا ایمان کی آزمائش قرآن میں بار بار یہ بات بیان کی گئی ہے کہ جنت ایمان اور عمل صحلے کا بدلہ ہے صحابہ کرام تک جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین کی یہ دعوت پہنچائی تو اس کے جواب میں وہ ایمان لے آئے اور اپنی زندگی کو اعمال صالح کے مطابق ڈھالنے لگے آج بھی اگر کوئی غیر مسلم جب اسلام قبول کر کے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا امیدوار بننا چاہتا ہے تو ایمان اور عمل صالح کی شرائط پوری کرنا اس کے لیے لازم ہوتا ہے لیکن یہ بڑی عجیب بات ہے کہ وہ لوگ جو مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوتے ہیں وہ ایمان کی شرط سے ہمیشہ خود کو مستثنا سمجھتے ہیں ان کے نزدیک ان کے ایمان کا مرحلہ ایک مسلم گھرانے میں پیدا کر کے اللہ تعالیٰ نے خود ہی طے کر دیا ہے قرآن پاک سے معلوم ہوتا ہے کہ ایمان خدا کو اپنی عبادت وفاداری اور آخرت کی کامیابی کو اپنا مقصد زندگی بنا لینے کا نام ہے ان دونوں مقاصد کے حصول کے لیے تنہا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے کو درست سمجھنا ایمان کا دوسرا بنیادی جز ہے مگر بدقسمتی سے ہمارے ہاں کلمہ طیبہ کا زبانی ورد ایمان کا ہم معنی سمجھا جاتا ہے یا بہت ہوا تو سابقہ عمال سے توبہ کے بعد تجدید ایمان کا ایک تصور کہیں مل جاتا ہے ظاہر ہے کہ یہ دونوں چیزیں ایمان سے متعلق تو ہیں لیکن اصل ایمان نہیں ہیں اصل ایمان کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ صحابہ کرام کو سامنے رکھا جائے صحابہ کرام ایک ایسے سوسائٹی کے افراد تھے جہاں مذہب کے نام پر ایک عقیدہ موجود تھا اس عقیدے سے وابستہ مذہبی لوگ کوئی اور نہیں حرم پاک کے متولی اور اولاد ابراہیم میں سے تھے انہیں اپنی سچائی پر اتنا یقین تھا کہ جب یہ لوگ جنگ بدر کے موقع پر مکے سے روانہ ہوئے تو حرم پاک کے پردے پکڑ کر یہ دعا کی کہ اللہ اگر یہ دین اسلام سچا ہے تو ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش برسا دے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیرہ برس تک ان لوگوں کے سامنے ایمان کی دعوت رکھی دلائل کی بنیاد پر یہ ثابت کیا کہ ان کی عبادت محبت اور وفاداری کا تنہا مستحق صرف اللہ تعالیٰ ہے وہ اللہ کی عبادت کے لیے میرے طریقے کی پیروی کریں گے تو آخرت میں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے حقدار ہوں گے صحابہ نے اس دعوت کو قبول کیا اور ہر طرح کی قربانی دے کر اسلام کو اختیار کر لیا صحابہ کرام کی یہ مثال بتاتی ہے کہ ایمان اصل میں ایک فکری دریافت ہے یہ رائج نظریات معاشرتی تصورات اور باپ دادا کے عقائد پر غور کر کے صحیح بات کو اختیار کر لینے کا نام ہے یہ انسانوں کے اور مخلوق کے بجائے خدا کی بڑائی میں جینے کا نام ہے یہ مذہبی اکابرین اور مسلم رہنماؤں کے بجائے اللہ کے پیغمبر کو اپنا اصل رہنما سمجھنے کا نام ہے عمل صالح اگر عمل کی آزمائش ہے تو ایمان فکر کی آزمائش ہے جنت اگر پہلے کے بغیر نہیں مل سکتی تو دوسرے کے بغیر بھی اس کا حصول ممکن نہیں عمل صالح کی طرح ایمان کی آزمائش آج تک جاری ہے غیر مسلموں کو یہ آزمائش اگر ان کے آبائی مذہب کی بنا پر پیش آتی ہے تو مسلمانوں کو یہ آزمائش ان کے آبائی فرقے کی جانب سے پیش آتی ہے آج مسلمان جب آنکھ کھول کر ارد گرد دیکھتا ہے تو وہ خود کو کسی نہ کسی مذہبی گروہ سے وابستہ پاتا ہے ایسا شخص اپنے ماحول کے اثر یا کسی دعوت کی بنیاد پر اگر دینداری اختیار کرتا ہے تو اصل میں یہ اس کی جماعت یا اس کا فرقہ ہوتا ہے جو اس کے گرد اپنے شکنجے کو سخت کرنا شروع کر دیتا ہے وہ بظاہر اللہ رسول اور آخرت کے الفاظ بول رہا ہوتا ہے مگر اس کی اصل وابستگی اپنے فرقے اپنی فکر اور اپنے بڑوں کے ساتھ ہوتی ہے اس کے لیے اپنے طریقے اور اپنی فکر کے سوا ہر دوسری چیز غلط ہوتی ہے ایسا شخص اپنے فرقے کو نجات یافتہ فرقہ اور باقی لوگوں کو جہنمی سمجھتا ہے اس کے لیے قابل فخر شناخت وہ نہیں ہوتی جو اسلام نے دی ہے یعنی مسلم بلکہ وہ اپنے فرقے کے حوالے سے ہی اپنا تعارف کرانا قابل فخر سمجھتا ہے یہی وہ صورتحال ہے جو آج کے ایک مسلمان کے لیے ایمان کے اس امتحان کو اثر نو زندہ کر دیتی ہے جس سے صحابہ کرام کو واسطہ پڑا یا آج کے کسی غیر مسلم کو واسطہ پڑتا ہے اس میں کامیابی کا طریقہ بھی وہی ہے جو صحابہ کرام کا تھا کہ اپنی ہر وفاداری کا رخ اللہ اور اس کے رسول کی طرف کر لیا جائے تمام مسلمان اہل علم کو اپنا رہنما سمجھا جائے ہر شخص کی بات کو قرآن و سنت کی کسوٹی پر پرکھا جائے اور جس کی بات قرآن و سنت سے قریب لگے اسے اختیار کر لیا جائے یہ تو ممکن نہیں ہو سکتا کہ ہر آدمی دین پر تحقیق شروع کر دے لیکن جب کبھی اپنے کسی دینی عمل یا عقیدے یا فکر پر کوئی سوال پیدا ہو جائے تو تعصب اور نفرت کے ساتھ اسے چھٹکنے کے بجائے دیگر اہل علم سے رجوع کر کے دوسروں کا نقطۂ نظر اور ان کے دلائل معلوم کر لیے جائیں مختلف اہل علم میں سے جس کی بات درست لگے اسے بلا تعصب اختیار کر لیا جائے یہی وہ طریقہ ہے جو قیامت کے دن ہمارے ایمان کا سب سے بڑا ثبوت بن جائے گا اس بات کا ثبوت کہ ہماری وفاداری اپنے بڑوں کے لیے نہیں تھی بلکہ اللہ تعالیٰ کے لیے خاص تھی یہی وہ ایمان ہے جو ہمارے معمولی سے اعمال کو بھی اللہ تعالیٰ کی نظر میں بہت قیمتی کر دے گا سونا اور عاقبت اندیشی سونا ہر دور میں انسانوں کے لیے ایک بڑی قیمتی چیز رہا ہے اپنی گوناگوں خصوصیات کی بنا پر سونا زیورات کے طور پر استعمال ہونے والی سب سے نمایاں دھات ہے اپنی کم نہ ہونے والی قدر کی بنا پر ایک طویل عرصے تک کرنسی کے طور پر بھی استعمال ہوا ہے جب کرنسی نوٹ عام ہوا تو سونے کا یہ استعمال ختم ہو گیا تاہم کرنسی نوٹ سوائے ایک کاغذ کے ٹکڑے کے کچھ نہیں اس لیے کرنسی نوٹ کے زر ضمانت کے طور پر حکومتیں اپنے پاس سونے کے ذخائر بڑی تعداد میں رکھا کرتی تھیں بیسویں صدی میں آہستہ آہستہ زر ضمانت کا یہ مقام بڑی حد تک امریکی ڈالر کے ذخائر کو حاصل ہو گیا اکیسویں صدی کے آغاز پر یہ صورتحال بدلنا شروع ہوئی امریکی معیشت کی کمزوری کی بنا پر ڈالر کمزور ہوا چنانچہ حکومتوں نے اپنے تحفظ کے لیے ایک دفعہ پھر اپنے محفوظ مالی ذخائر کو سونے کی شکل میں رکھنا شروع کیا یوں سونے کی طلب اور نتیجے کے طور پر اس کی قیمت میں تیزی سے اضافہ ہوا اور تادم تحریر ہو رہا ہے اس صورتحال پر وہ لوگ تو بہت پریشان ہیں جو اپنے بچوں کی شادی کے لیے زیورات خرید رہے ہیں مگر وہ لوگ جو عاقبت اندیشی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بچیوں کے پیدا ہونے پر ان کے لیے سونا خرید کر رکھ لیتے ہیں بہت خوش ہیں کیونکہ انہوں نے بہت کم قیمت پر سونا خریدا تھا اور آج اس کی قدر و قیمت میں بہت اضافہ ہو گیا ہے یہ عاقبت اندیشی بہت اچھی چیز ہے مگر بہتر ہے کہ اس کا مظاہرہ اس دن کے لیے بھی ہونا چاہیے جو ہر انسان کی زندگی میں بہت جلد آنے والا ہے یہ دن پروردگار عالم کے حضور پیش ہونے کا دن ہے اور قرآن یہ کہتا ہے کہ اس دن اگر انسان کے پاس زمین بھر سونا ہو اور وہ اسے دے کر اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے خود کو بچانا چاہے گا تب بھی وہ نہیں بچ سکتا اس روز بچے گا وہی جس کے پاس ایمان عمل سولے اخلاق و عبادت بندوں کی خدمت اور خدا کے دین کی نصرت کا سرمایہ ہوگا اپنے بچے بچیوں کے لیے چند گرام سونا خرید کر رکھنے والوں کو یہ حقیقت کبھی نہیں بھولنی چاہیے غار اور سرنگ خدا کی دنیا میں زندگی کا سفر روشنیوں اور اندھیروں کے درمیان آگے بڑھتا ہے یہ سفر قوم کا ہو یا فرد کا اس اصول سے کسی کو استثنا حاصل نہیں ہے روشنی کے سفر کے برعکس اندھیرے کا سفر بڑا صبر آزما ہوتا ہے ایسے میں بارہا انسان کے قدم ڈگمگا جاتے ہیں وہ مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے اور امید کا دامن چھوڑ بیٹھتا ہے اس کا نتیجہ بارہا یہ نکلتا ہے کہ انسان زندگی کی دوڑ میں بہت پیچھے رہ جاتا ہے مگر خدا کی دنیا میں بہت سی ایسی نشانیاں ہیں جو یہ بتاتی ہیں کہ اندھیرے میں بھی انسان کو آگے بڑھنا چاہیے ان میں سب سے نمایاں چیز سرنگ ہے سرنگ عام طور پر پہاڑوں میں بنائی جاتی ہے ایک غار کی طرح اس کا دہانہ بھی بتدریج روشنی کے ساتھ شروع ہوتا ہے اور اندھیرے کی سمت بڑھتا ہے مگر ایک غار کے برعکس سرنگ کے دوسرے سرے پر ہمیشہ روشنی ہوتی ہے جو لوگ استقامت کے ساتھ اندھیرے میں اپنا سفر جاری رکھتے ہیں وہ جلد یا بدیر روشنی کو پا لیتے ہیں مگر جو لوگ مایوسی کے اندھیرے میں تھک کر بیٹھ جائیں وہ کبھی زندگی کی دوڑ میں آگے نہیں بڑھ سکتے ہماری زندگی میں بارہا اندھیرے آتے ہیں یہ اندھیرے بیماری بے روزگاری غربت غم و صدمات وغیرہ کی شکل میں ظاہر ہوتے ہیں اور انسان کو مایوسی کے غار میں دھکیل دیتے ہیں قوموں کی زندگی میں جنگ قحط خانہ جنگی معاشی بدحالی امن و امان کی خرابی اور سیاسی خلفشار وغیرہ یہی کام کرتے ہیں مگر فرد کا معاملہ ہو یا قوم کا حقیقت یہی ہے کہ یہ اندھیرے غار کے نہیں سرنگ کے اندھیرے ہوتے ہیں وہ سرنگ جس کے دوسرے سرے پر روشنی ہوتی ہے تاہم یہ روشنی صرف انہی لوگوں کے حصے میں آتی ہے جو حوصلہ مندی کا ثبوت دیتے ہیں جو ہر اندھیرے کو چیر کر آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں جو اپنے لہو سے چراغ جلا کر اپنے راستے خود روشن کر لیتے ہیں جو لوگ یہ کر سکیں خدا کی دنیا میں کامیابی انہی کا مقدر ہوتی ہے خدا کی معرفت کا ایک نیا تجربہ آج کل میں اپنے گھر میں کچھ تعمیراتی تبدیلیاں کروا رہا ہوں اس عمل میں مجھے کئی تجربات ہو رہے ہیں لیکن ان میں سب سے بڑا تجربہ خدا کی معرفت کا تجربہ ہے تعمیر و تخلیق کوئی آسان کام نہیں ہوتا اس کے لیے سب سے پہلے کوئی خاکہ ذہن میں ترتیب پانا چاہیے پھر اس کو روبہ عمل کرنے کے لیے طرح طرح کی صلاحیتیں چاہیے ہوتی ہیں ایک گھر ہی کو لے لیجئے الیکٹریشن پلمبر مزدور مستری کارپینٹر رنگ کرنے والے اور ان جیسے بہت سے لوگ ہیں جن کی صلاحیتیں اور توانائیاں مل کر ایک گھر کو تخلیق کرتی ہیں پھر بارہا ایسا ہوتا ہے کہ ہم ایک خاکہ بناتے ہیں مگر جب وہ عمل میں آنے لگتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی مسئلہ پیدا ہو گیا ہے حالانکہ عام طور پر ایسی بنی ہوئی چیز پہلے ہی سے ہمارے سامنے موجود ہوتی ہے یا کسی چیز کے بننے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ اس سے زیادہ بہتر چیز بنائی جا سکتی تھی یا بنانے والے اپنے تجربے کے باوجود چیز اچھی نہیں بنا پاتے لیکن اللہ تعالیٰ جو اس کائنات کے بادشاہ ہیں انہوں نے اس پوری کائنات کو پہلے سے موجود کسی نمونے یا خاکے کے بغیر بنایا ہے اس سے بڑھ کر یہ کہ جو کچھ ہمیں اس دنیا میں نظر آتا ہے اس کے لیے کوئی تعمیری سامان پہلے سے موجود نہ تھا اس دنیا میں جھرنے آبشاریں نہریں کنویں تالاب دریا اور سمندر موجود ہیں مگر پانی موجود نہ تھا اس دنیا میں شیر اور چیتے جیسے درندے گائے اور بکری جیسے مویشی گھوڑے اور گدھے جیسی سواریاں کبوتر اور اقاب جیسے پرندے سانپ اور بچھو جیسے حشرات اور گوشت اور دودھ دینے والے ان گنت زمینی اور سمندری مفید حیوانات موجود ہیں مگر ان کی تخلیق کے لیے نہ کوئی نمونہ تھا اور نہ کوئی ساز و سامان اس دنیا میں پہاڑ سورج چاند ستارے درخت زمین آسمان اور ان کے بیچ میں بے شمار تخلیقات ہیں جو بالکل منفرد اور انوکھی ہیں مگر خدا نے انہیں بغیر کسی کے مشورے اور بغیر کسی خام مال کے تخلیق کر دیا پھر بنانے والے نے جو بنایا تنہا بنایا وہی انجینئر ہے وہی منصوبہ ساز ہے وہی مصور اور ڈیزائنر ہے وہی حساب کتاب رکھتا ہے اور وہی اعداد و شمار جمع کرتا ہے اس پورے عمل میں جس وقت جن وسائل اور صلاحیتوں کی ضرورت ہوئی وہ خدا نے بغیر کسی کی مدد کے تنہا فراہم کر دیے ایک انسان کے لیے تنہا ہونا کمزوری کی علامت ہے مگر خدا کی عظمت یہی ہے کہ سب کچھ اس نے تنہا کیا ہے آخری بات یہ کہ اس نے جو بنایا اس میں کوئی عیب یا کمی نہیں اس کی کسی تخلیق میں کوئی بہتری نہیں لائی جا سکتی نہ اس سے بڑھ کر کوئی نمونہ تخلیق کیا جا سکتا ہے اس بات کو اگر کوئی سمجھنا چاہے تو غور سے انسان کی اپنی بنائی ہوئی اشیاء کو دیکھے اسے معلوم ہوگا کہ انسان کی ہر تخلیق دراصل کائنات میں موجود پہلے سے کسی مخلوق یا کسی نمونے کی ایک بھونڈی اور کمزور نقل ہے مثلا ہوائی جہاز پرندوں کی کشتیاں اور آبدوزیں مچھلیوں کی ریل گاڑیاں اور موٹر کاریں حشرات اور حیوانی سواریوں کی اور کمپیوٹر انسانی دماغ کی ایک نقل ہے سچی بات یہ ہے کہ ہم خدا کی ایک عظیم کائنات میں رہتے ہیں اس کی سب سے زیادہ خوبصورت تخلیق ہمارا یہ گھر یعنی ہماری زمین ہے اور اس کی سب سے شاندار اور عجیب مخلوق یہ انسان ہے مگر نہ ہم زمین میں اس کی عظمت کو سراہتے ہیں اور نہ اپنے وجود میں موجود اس کی نشانیوں کو دیکھ کر اس کی حمد بیان کرتے ہیں حالانکہ ہم میں سے ہر شخص جب کچھ تعمیر یا تخلیق کرتا ہے تو اپنی تعریف سننا چاہتا ہے اس کا مطلب ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ تخلیق و تعمیر کا عمل لازماً اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اسے سراہا جائے مگر پھر بھی ہم اس ہستی کی حمد و ثنا کو زندگی کا مقصد نہیں بناتے جس نے یہ کائنات بغیر کسی نمونے اور بغیر کسی کی مدد کے بنائی ہے اور جو آنے والی دنیا میں ہمارے لیے جنت کی عظیم نعمت کی تعمیر کر رہا ہے جو لوگ خدا کی اس دنیا میں خدا کی حمد کرتے ہیں وہی لوگ ہیں جو آخرت میں خدا کی بے مثال نعمت یعنی جنت میں بسائے جائیں گے جنت کی قیمت کچھ نہیں بس بن دیکھے رب کی حمد کرنا اور اس کی مان کر زندگی گزارنا ہے کتنی معمولی مگر کتنی فطری قیمت ہے یہ مگر ہم یہ بھی نہیں دے پاتے میں کیا کروں اپنی قوم کے مایوس کن حالات دیکھ کر میرا حوصلہ پست ہو جاتا ہے سیاسی انتشار امنی مہنگائی بے روزگاری ہر دوسرے گھر میں بیٹھی بن بیاہی بہن بیٹیاں ہر دوسرے ہفتے ہونے والے خودکش حملے یہ سب میرا حوصلہ پست کر دیتے ہیں اب تو جینے کا دل نہیں چاہتا مجھے بتائیں میں کیا کروں ان کے سوال کا جواب دینے کے بجائے میں نے انہیں پیشکش کی کہ وہ میرے ساتھ چہل قدمی پر چلیں تھوڑی دیر بعد ہم دونوں پارک میں چہل قدمی کر رہے تھے پارک میں ہر طرف خدا کی دنیا بکھری ہوئی تھی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کے جھونکے ہمارے بدن کو چھو کر گزرتے تو لگتا فطرت اپنی خاموش آواز میں کوئی نغمہ چھیڑے ہوئے ہے جگہ جگہ لگے رنگ برنگے پھول فطرت کی اس محفل میں رخ تک اتر جانے والی کسی غزل کے اشعار کے مانند لگتے تھے بادلوں کی اوٹ لیے سورج کی سنہری کرنیں شام کے افق پر سونے کی مانند بکھری ہوئی تھیں نیلگوں آسمان کے پس منظر میں سرسبز اور سربلند درخت اپنے جمال و کمال کی گواہی آپ دے رہے تھے گہری ہوتی ہوئی شام میں ہوا کے شانوں پر سوار پرندے اپنے گھروں کو لوٹنے کے لیے مہوے پرواز تھے میں چلتے چلتے رکا اور ان کی طرف رخ کر کے کہنے لگا آپ نے پوچھا تھا آپ کیا کریں آپ خدا کی دنیا میں جینا سیکھ لیں پھر میں ان کا ہاتھ پکڑ کر ایک ایسے پودے کی طرف لے گیا جس کی نرم و نازک کونپلیں ابھی سر اٹھا رہی تھیں میں گویا ہوا یہ ننہ پودا کبھی ایک بیج تھا جسے زمین میں دفنا دیا گیا تھا مگر خدا کی دنیا میں ہر مشکل کے بعد آسانی ہوتی ہے اس لیے یہ بیج اپنی قبر سے نکل کر پودا بنا اور جلد ایک سربلند درخت بنے گا خدا کی دنیا میں بدترین حالات کے بعد بہتری آتی ہے آپ کی قوم مسائل کے بطن سے اپنا نیا وجود اگلنے کو تیار ہے یہ پریشانیاں درد زہ کی سختیاں ہیں آپ جلد دیکھیں گے کہ ان اندھیروں کے بعد نیا سورج طلوع ہونے کو ہے میں خاموش ہو گیا مگر ان کے چہرے پر امید کی چمک پیدا ہو چکی تھی میرا ہاتھ تھامے وہ دوبارہ چلنے کے لیے تیار ہو گئے ابدی خوشی میں اور وہاج ٹہلتے ہوئے اپنے گھر والوں کو بہت پیچھے چھوڑ آئے تھے سامنے تحد نظر پھیلا ہوا سمندر تھا وہاج نے پوچھا کہ کیا جنت کی نعمتوں کی بھی کوئی حد ہوگی شاید سمندر کی وسط نے اس کے ذہن میں یہ سوال پیدا کیا کیا ہم وہاں بور نہیں ہو جائیں گے میں نے لمحے بھر کے لیے توقف کیا اور اس سے دریافت کیا یہ بتاؤ کہ انسان کتنے عرصے سے قصے کہانیاں سنا رہے ہیں کیا وہ کبھی ان سے بور ہوئے ان قصے کہانیوں نے افسانوں ناولوں اور اب ڈراموں نے فلموں کی شکل اختیار کر لی ہے کیا لوگ ان سے بور ہو گئے ہیں انسان کتنے عرصے سے گا رہا ہے سننے والے سنتے چلے جا رہے ہیں ہر روز ایک نئی دھن ایک نیا گیت تخلیق ہوتا ہے مگر انسان کبھی بور نہیں ہوتا وہ نئی نئی تخلیقات کا منتظر رہتا ہے یہی جنت میں ہوگا یہ واقعہ پرانا ہو گیا مگر کل میں قرآن پڑھتے ہوئے اس مقام پر پہنچا جہاں اس میں جنت کا پہلا تذکرہ ہے تو مجھے قرآن سے اپنی بات کی تائید مل گئی جنت کے اس تذکرے میں سب سے اہم بات یہی ہے کہ جب جب اہل جنت کو کوئی پھل بطور رزق ملے گا تو وہ کہیں گے یہ تو ہمیں پہلے بھی دیا گیا ہے مگر قرآن یہ تبصرہ کرتا ہے کہ انہیں بظاہر یہ پھل پچھلے پھلوں سے ملتا جلتا لگے گا لیکن حقیقت میں یہ ایک بالکل مختلف پھل ہوگا نعمت کا یہی تنوع جنت کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایک خوشگوار مقام بنا دے گا انسان کبھی یکسانیت کو پسند نہیں کرتا انسان نعمتوں کی خواہش کرتا ہے مگر جیسے ہی یہ نعمت اس کی دسترس میں آتی ہے تو کچھ وقتی لذت کے بعد انسان بوریت کا شکار ہو جاتا ہے پھر وہ ایک نئی شے کی جستجو میں مشغول ہو جاتا ہے مگر اس دنیا میں طاقت صحت دولت وقت اور زندگی کی محدودیت قدم قدم پر انسان کے آڑے آ جاتی ہے جنت ہی وہ مقام ہے جہاں کوئی محدودیت نہ ہوگی اور اس سے بڑھ کر خدا اپنی ساری خلاقی کا مظاہرہ کر کے ہر روز اور ہر ساتھ انسان کو ایک نئی نعمت اور لذت سے روشناس کرائے گا یہی جنت کی ابدی خوشی کا راز ہے انسان اور حیوان اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ایک حیوانی قالب میں پیدا کیا ہے آنکھ ناک کان اور دیگر اندرونی اور بیرونی اعضاء میں انسان جانوروں سے بہت زیادہ مختلف نہیں ہے یہی حال جبلتوں کا ہے بھوک پیاس تحفظ اور تولید کی خواہش جس طرح کسی جانور کو متحرک کرتے ہیں اسی طرح انسانوں کو بھی آمادہ عمل کرتے ہیں اس کے باوجود یہ ایک حقیقت ہے کہ جانور اگر ایک لاکھ برس پہلے جنگل میں رہتے تھے تو آج بھی وہ جنگل میں ہیں مگر انسان ترقی کرتے کرتے آج اس مقام پر آ گیا ہے جہاں وہ بڑے بڑے شہر آباد کر چکا ہے انسان کی اس ترقی کا سبب اپنے تجربات اور مشاہدات سے سیکھنے کی صلاحیت اور آگے بڑھنے کا جذبہ ہے یہی دو چیزیں ہیں جو انسان کو زندگی میں مسلسل آگے بڑھاتی ہیں اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو یہ صلاحیتیں دے کر اس دنیا میں بھیجا ہے چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ انسان غلطی کرتا ہے مگر وہ اس غلطی سے سیکھتا ہے اور اصلاح کر لیتا ہے وہ زندگی کی دوڑ میں ٹھوکر کھا کر گر پڑتا ہے مگر آگے بڑھنے کا جذبہ اسے سنبھالتا ہے اور دوبارہ آگے بڑھنے پر مجبور کرتا ہے سیکھنے اور آگے بڑھنے کی یہ صلاحیت جانور میں بھی ہوتی ہے مگر وہ ان صلاحیتوں کا استعمال صرف بنیادی جبلی تقاضوں ہی کی حد تک کرتا ہے جبکہ انسان میں یہ صلاحیت ان تقاضوں سے آگے بڑھ کر اپنی ذات کی اصلاح اپنی شخصیت کے ارتقاء اپنے اخلاق کی درستی اور اپنے معمولات میں بہتری کے لیے استعمال ہوتی ہے مگر بہت سے انسان ایسے ہوتے ہیں جو اپنی ان صلاحیتوں کو صرف جانور ہی کی سطح پر استعمال کرتے ہیں یہ کھاتے پیتے شادی کرتے اور اولاد پیدا کرتے ہیں اپنی بقا کے لیے دوڑ دھوپ کرتے ہیں مگر یہ در حقیقت ان کے حیوانی قالب کے بقا اور ارتقا کی جد و جہد ہوتی ہے یہ حیوانی قالب تو موت کے ساتھ ہی فنا ہو جاتا ہے انسان کے وجود کا اصل حصہ اس کی شخصیت ہوتی ہے یہ شخصیت ہے جو معاشرے کے خیر و شر پر اثر انداز ہوتی ہے یہ شخصیت ہے جو انسانی تاریخ پر انمٹ نقوش چھوڑ جاتی ہے یہ شخصیت ہے جو اپنے جیسے دوسرے انسانوں کی زندگیاں بدل دیتی ہے یہی شخصیت ہے جسے کل روز قیامت خدا کے حضور پیش ہونا ہے جہاں اسے ایک نیا قالب دیا جائے گا پھر اس شخصیت کے خیر و شر اور اچھائی برائی کی بنیاد پر اس کے ابدی مستقبل کا فیصلہ کیا جائے گا انسان اور جانور کا بنیادی فرق یہی ہے کہ جانور کی زندگی بس حیوانی قالب کی زندگی ہے جبکہ انسان کی زندگی شخصیت کی زندگی ہے یہ شخصیت اگر موسیٰ علیہ السلام کی ہو تو بنی اسرائیل کی شکل میں ایک پوری قوم کی نجات اور اصلاح کا سبب بنتی ہے اور اگر فرعون کی ہو تو اپنی اور اپنی قوم کی تباہی کی وجہ بن جاتی ہے یہ شخصیت اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہو تو اربوں انسانوں کی ہدایت کا سبب بن جاتی ہے اور اگر ہٹلر کی ہو تو کروڑوں انسانوں کی موت کا سبب بن جاتی ہے اس شخصیت میں بہتری کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنی سیکھنے اور آگے بڑھنے کی صلاحیتوں کو صرف حیوانی تقاضوں تک محدود نہ رکھے وہ کھائے پیے اور سوئے مگر غور و فکر کو بھی اپنی زندگی میں کرنے کا ایک کام سمجھے وہ کھیل کود تفریح کو ضرور اختیار کرے مگر علم اور مطالعے سے بھی بے رخی نہ برتے وہ نکاح کے ذریعے سے خاندان اور اولاد کی خوشیوں سے ہمکنار ہو مگر ساتھ ہی معاشرے کی خیر و شر سے بے نیازی اختیار نہ کرے ایک انسان کے لیے یہ کوئی قابل شرم بات نہیں کہ وہ حیوانی قالب کی ترقی کے لیے جد و جہد کرے انسان کے لیے قابل شرم بات یہ ہے کہ وہ اپنے سیکھنے اور آگے بڑھنے کی صلاحیتوں کو صرف اسی کام کے لیے مخصوص کر دے کیونکہ ایسے انسان کی شخصیت میں کوئی ارتقا نہیں ہوتا اس کے علم میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا اس کے رویے میں کوئی بہتری نہیں آتی ایسے لوگ اپنے انسانی شرف کی توہین کرتے ہیں یہ لوگ نہ معاشرے میں کوئی مثبت کردار ادا کر سکتے ہیں اور نہ آخرت کی زندگی میں کوئی اعلی مقام حاصل کر سکتے ہیں عمران اور انضمام عمران خان اور انضمام الحق پاکستانی کرکٹ کے دو ممتاز ترین نام ہیں عمران خان کا شمار دنیا کے بہترین آل راؤنڈرز میں ہوتا ہے وہ قومی ٹیم کے کپتان بھی رہے اور ان کی زیر قیادت پاکستان نے غیر معمولی کامیابیاں حاصل کیں انیس سو چھیاسی میں انڈیا کو انڈیا میں انیس سو ستاسی میں انگلینڈ کو انگلینڈ میں شکست دینا اور انیس سو بانوے میں ورلڈ کپ جیتنا ان کی سب سے نمایاں کامیابیاں ہیں انہوں نے اپنے کریئر میں اڑتالیس ٹیسٹ میچوں میں پاکستان کی قیادت کی چودہ جیتے آٹھ ہارے اور چھبیس برابر رہے انضمام الحق کا اصل میدان بیٹنگ تھا وہ بھی عمران خان کی طرح نہ صرف پاکستان بلکہ کرکٹ کی تاریخ کے عظیم ترین کھلاڑی سمجھے جاتے ہیں بحیثیت کپتان ان کی قیادت میں پاکستان نے پچیس میچ کھیلے آٹھ جیتے آٹھ ہارے اور نو برابر رہے عمران خان کے برعکس جو اپنی قیادت کے دور میں زیادہ تر انفٹ رہے انضمام الحق نے اپنی کپتانی کے دور میں بہترین کھیل کا مظاہرہ کیا تاہم ان کی ٹیم عمران خان کی ٹیم کی طرح بڑی کامیابیاں حاصل نہ کر سکی اس کا سبب کرکٹ کے مبصرین یہ بیان کرتے ہیں کہ عمران خان ایک فائٹر کپتان تھے وہ بدترین حالات میں بھی حوصلہ نہیں ہارتے تھے انہوں نے بیشتر کامیابیاں مشکل حالات میں حاصل کی تھیں جبکہ انضمام کی ٹیم پر جب بھی دباؤ آتا ان کی ٹیم پرفارمنس نہ دے پاتی بارہا ایسا ہوا کہ پہلی اننگز میں مخالف ٹیم نے بڑی لیڈ لے لی اور انضمام نے ٹی وی پر یہ بیان دیا کہ اب میچ نہیں بچایا جا سکتا ظاہر ہے اس کے بعد ٹیم کا حوصلہ پست ہونا لازمی تھا اس دنیا میں انسان کا سب سے بڑا سرمایہ حوصلہ ہوتا ہے یہ حوصلہ اگر برقرار رہے تو انسان ناممکن کو ممکن کر دکھاتا ہے وہ بدترین حالات میں بہترین نتائج پیدا کر دیتا ہے اس کا یہ حوصلہ دوسروں کو بھی بہترین نتائج دینے پر آمادہ کر دیتا ہے مگر جب حوصلہ پست ہو جائے تو انسان بہترین صلاحیتوں کے باوجود مطلوبہ نتائج حاصل نہیں کر پاتا یہی خدا کی دنیا کا قانون ہے دل ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن میں اپنے پرانے محلے میں کھڑا حسرت کے ساتھ ان ویران گلیوں کو دیکھ رہا تھا یہ گلیاں تو گرمی کی تپتی ہوئی دوپہر میں بھی ویران نہ ہوتی تھیں کوئی نہ کوئی ہم نفس گھر سے نکلتا اور کسی غار کو ڈھونڈ ہی لیتا پھر زمانے بھر کی باتیں دنیا بھر کے قصے اپنی پرانی کہانیاں ختم نہ ہونے والی داستانیں شروع ہو جاتی ایک کے بعد دوسرا اور دوسرے کے بعد تیسرا رفیق اس محفل ناتمام کا حصہ بنتا چلا جاتا مگر آج تہذیب بدل گئی وقت بدل گیا مشاغل بدل گئے فکر معاش نے فرصت کی گھڑیوں کو بہت مختصر کر دیا ہے ان مختصر گھڑیوں سے بھی تنہائی کے جو لمحات مستعار لیے جا سکتے تھے انہیں ٹی وی کی ختم نہ ہونے والی مصروفیت نے چھین لیا ہے آج جس شخص سے ملیے اسے وقت نہیں ملتا وقت کیسے ملے بندہ معاش اپنی توانائی کا ایک ایک قطرہ صرف کرنے کے بعد جب گھر پہنچتا ہے تو ساز و آواز خوف و تجسس طنز و مزاح اور علم و تفریح کے خزینے سمیٹے ایک رفیق شب اس کا منتظر ہوتا ہے ٹی وی کی یہ رنگینی اسے کچھ سوچنے کا موقع نہیں دیتی اسے مطالعے کا موقع نہیں دیتی دوستوں کی محفلوں کو آباد کرنے کی فرصت نہیں دیتی قرابت داروں اور پڑوسیوں کے گھر جانے کی مہلت نہیں دیتی اسے تنہائی کے وہ لمحات نہیں دیتی جب وہ اپنے بارے میں غور کر سکے اپنی دنیا اور آخرت کے بارے میں غور کر سکے ملک اور ملت کے بارے میں غور کر سکے بظاہر آج کا انسان بہت خوشحال ہے وہ بہت خوش ہے وہ اچھے گھروں میں رہتا ہے ٹی وی اے سی اور سواری کی نعمت سے مالا مال ہے اس نے اپنی خوشیوں اور تفریح کے لیے ایک سامان جمع کر رکھا ہے مگر آج کے انسان نے خود کو کھو دیا ہے وہ ایک ایسا جانور بن گیا ہے جس کے ہر طرف ہری ہری گھاس رہتی ہے مگر وہ سوچنے والا تنہائی میں بیٹھ کر حقائق پر غور کرنے والا انسان نہیں رہا مجھے معلوم ہے کہ اب فرصت کے وہ رات دن لوٹ کر نہیں آ سکتے مگر کوئی ہم ذوق تنہائی کے چند لمحات غور و فکر اور خود احتسابی کے لیے نکال لے تو اس فقیر کی رائے رائگاہ نہیں جائے گی